سال ہے کی ہم سب کو ضرورت ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری برادری اپنی پوٹھی اپنی بیٹی سب کو مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ عمل کرو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو یعنی عمل جہنم سے بچاتا ہے نیک ایک عمل دنیا اور آخرت کی بہتری کا باعث ہے ان الدین عام عمل اسلام الحم الرحمان بدلا جو لوگ ایمان لاتے ہیں عمل صالح کرتے ہیں رحمان اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے محبتیں پیدا فرماتا ہے ان سے محبت کرتا ہے اور پوری دنیا کے دل میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے یہ نیک عمل کا فائدہ ہے ان الدین عالم عامر الصالحات کانت لہم جنات الفردو سے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں ان کی مہمان نوازی جنت الفردوس میں ہے یہ نیک عمل کا فائدہ ہے سورت المؤمنون اٹھارہواں پارا جہاں سے شروع ہو رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سے نیک اعمال کا ذکر کیا نماز کا زکوٰۃ کا دیگر بہت سے اعمال صالحہ کا اور آخر میں فرمایا کہ الاق احم الوارثون اللہ دین یا الفردوس یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث یہ سب نیک اعمال کے فائدے ہیں سورہ معارج میں اسی طرح کا مضمون ہے بہت سے نیک اعمال کا ذکر کیا اور بیان کیا اور آخر میں ہمارا برعزت نے ان کی اخر میں کامیابی کی خبر دی برآسر ان انسان الفیق خوش ان الدین امن عمر الصالحات کہ نیک عمل انسانوں کو خسارے سے بچاتا ہے یہ خسارہ خواہ دنیا کا ہو خواہ آخرت کا ہو تو سال ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یہ تو محض خیر ہی خیر ہے لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے کچھ بندوں کے اعمال کے حوالے سے خبر دی ہے کہ وہ اعمال ان کے کام نہیں آئیں گے نیکی ہر حال میں کار آمد ہے لیکن کچھ بندوں کی نیکی کسی صورت کار آمد نہیں ہے بلکہ ان کے لیے نقصان دے جیسے صورت الخاشیہ کا مضمون ہے اللہ کا حدیث الغاشی ہے وجوہ یوم دن خواہش عامر الناصب تسلا نار حامی ہے اللہ تعالی نے بہت سے لوگوں کی خبر دی کہ ان کے چہرے رسوا ہوں گے زلیل ہوں گے اور انتہائی سیاہ ہوں گے عامرت الناصب آگے فرمایا کہ یہ عمل کرنے والے تھے اور عمل بھی تھوڑے نہیں بلکہ عمل کر کر کے تھک جاتے تھے بے پنا محنتیں ریاستیں مشقتیں لیکن تسلا نارن حامیہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور جہنم کی آگ ان کا مقدر ہو عمل صالح کے باوجود بقدمہ علامہ عامل امن عامل ہیں خجالنا وہ منصور قیامت کے دن بہت سے لوگ نیکیاں لائیں گے بہت زیادہ اور ان کو ہوا منفورہ کر دیا جائے گا ذروں میں بکھیر دیا جائے گا ضائع کر دیا جائے گا تو بہت سے لوگوں کے اعمال ان کے لیے بربادی کا پیغام یہ کون لوگ ہیں اور کون سے عمل ہیں کون سی نیکیاں ہیں دراصل کہ جو اعمال ہم کرتے ہیں اچھے ہوں یا برے ہوں ان اعمال کو دیکھنے والا اللہ رب العزت اور ان اعمال کی جزا دینے والا اللہ رب العزت ہے اللہ تبار کو ہمارے عمل سے کیا دیکھنا چاہتا ہے کیا دیکھتا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز سے باخبر اور بڑا باریک بین ہے لطیف الخبیر انتہائی باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ان نوا لا علیہ شعیب پھر الارض ولا فی سما یہ ساتوں آسمان ہے ساتوں زمینیں ہیں اللہ رب العزت پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں جعل مدبیب نمرت سودا فی سفرت اس سما وفی ليلة الظلماء سیاہ رات ہو اور پہاڑ کی سیاہ چٹان ہو اور اس کتے میں سیاہ رنگ کا کیڑا رینگ رہا ہو چونٹی جل رہی ہو تو اللہ اپنے عرش پر اسے دیکھتا بھی ہے اور اس کے ریلمی کی آواز کو سنتا بھی ہے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں اب وہ باریک بین ذات لطیف و خبیر جو بندے کے ہر عمل سے واقف ہے بندے کی نیکیوں سے وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے نمبر ایک ایمان کہ عمل کرنے والا مومن ہے کافر کا عمل قابل قبول نہیں یہ ایسا مومن جو ایمان کا دعویٰ کرے لیکن اس کے ایمان میں انحراف ہو کوئی بگاڑ ہو اس کے ایمان میں کوئی خرابی ہو تو اس کا عمل قابل قبول نہیں اللہ پاک کا فرمان ہے من عامل صالحا من بکر اور ان سا وہ مومن ہو فلاً حیات انتب کہ جو نیک عمل کرے خواب صاحب مرد ہو یا عورت اتنا کافی نہیں بلکہ وہ وہ مومن اور وہ مومن بھی ہو یعنی عمل صالح کرنے والے کا مومن ہونا ضروری ہے من عمل صالحا من سالح او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نصيرا جو نیک عمل کریں مرد ہوں یا عورت ہوں اور وہ مومن بھی ہوں یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے ایک کھجور کی گٹھلی کے پردے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا مومن ہونا ضروری ہے سائی ہے وہ مومن تو اولا کا دان سائی ہوں مشکور کہ جو لوگ ارادہ آخر کریں اور اس کے لیے عمل کریں وہ مومن اور مومن بھی ہوں یہ عمل کافی نہیں بلکہ عمل کی اساس ایمان ہے اس کا مومن ہونا ضروری ہے فولائی کا کان اصا میں مشہور ان لوگوں کی ہر کوشش کی قدر کی جائے ورنہ نہیں اگر عمل کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے یہ ایمان صحیح نہیں ہے ایمان درست نہیں ہے تو ان کی کوئی کوشش قابل قدر نہیں ہر کوشش ضائع ہے برباد ہے لیکن اگر مومن ہے عمل کے ساتھ ساتھ تو ان کی ہر کوشش کی قدر کی جائے گی تو اللہ رب العزت ہر عمل کرنے والے سے سب سے پہلے اس کا ایمان دیکھتے ہیں کہ بندہ مومن ہے یا نہیں اس کا ایمان صحیح ہے یا نہیں ایمان درست ہے یا نہیں ایمان کے چھ ارکان جن کا ذکر حدیث جبریل میں ہے انسانی شکل میں آئے تھے اور نبی علیہ السلام سے ایمان کی تعریف پوچھی تھی تو رسول اللہ نے شاہ سرمایا انتک میں و ملائکت ہی و کتب ہی و رسول ہی بل یوم آخر بل قدر خیر ہی بشر ایمان یہ ہے کہ اللہ کو مانو اللہ کے رسولوں کو مانو کتابوں کو مانو فرشتوں کو مانو آخرت کو مانو اور تقدیر کو مانو یہ چھ اصول ایمان ان تمام چیزوں کے بارے میں صحیح علم وہ علم جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے مطابق ہے اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق صحیح صحیح ایمان ان چھ ارکان کے بارے میں کوئی خرابی نہ ہو اور کسی لمحے اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور مراد سے انحراف نہ ہو یہ ایمان جیسا ایمان مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے بارے میں وہ مطلوب ایمان وہ ہے جس کی اللہ نے خبر دی جس کا حدیث میں ذکر ہے بیان ہے وہ ایمان کا اپنی مرضی کا نہ ہو اپنی خواہشات کا نہ ہو رات لیاری کے پروگرام میں مثال دی تھی جیسے یہودی ہیں عیسائی ہیں یہ اپنے اپنے نبی کو مانتے ہیں عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے یہودی قزیر علیہ السلام کو مانتے لیکن ان کا ماننا کیسا ہے عیسائیوں نے کہا کہ عیسا اللہ کا بیٹا ہے اور یہودیوں نے کہا کہ ازیر اللہ کا بیٹا ہے مانتے تو ہیں ایمان کا دعویٰ تو ہے لیکن یہ دعویٰ اللہ کی منشا کے خلاف ہے یہ ایمان صحیح نہیں ایسا شخص عمل کرتا رہے محنتیں کرتا رہے سجدوں پر سجدے کرے قیام ڈائر کرے اس کی کوئی نیکی کوئی عبادت عند اللہ مقبول نہیں کیونکہ ایمان ایک بنیادی شرط ہے جیسے آج کل لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کا ایمان کیسا ہے ایک شعر مربج ہے مشہور ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مستفیٰ ہو اللہ کے بارے میں نظریہ کہ وہ مستقی عرش تھا اب نہیں وہ خدا تھا اپنا اس کا مفہوم ہے خدا اب نہیں اور جب نبی کی دہشت کا ذکر آیا تو وہ مستفیٰ بن کر مدینے میں جو, جو اب تک خالق تھا آج مخلوق بن کے مدینے میں آ گیا اب عرش پہ کوئی نہیں مدینے میں آیا ایک عمر گزاری اور پھر قبر میں چلا گیا اب بتائیں اس کہنے والے کا ایمان مقبول ہے نہ اس نے اللہ کو مانا نہ اللہ کے رسول کو مانا دعویٰ ہے اس کا لیکن یہ ایمان خالق کے کائنات کی منشا کے خلاف اللہ تعالی کی مراد کے خلاف اب یہ شخص کہ جو بھی اس عقیدے کا حامل ہے ہر سال حج کرے عمرے کرے نفل پڑے فرض پڑے زکاتے دے صدقات دے نمازیں پڑھے سجدے کرے اس کی کوئی نیکی عند اللہ مقبول نہیں ہے کیونکہ جس ذات نے وہ باریک بھی ذات جس نے عمل کو قبول کرنا ہے عمل کا اجر دینا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا ایمان صحیح نہیں ایمان کا دعویٰ تو ہے لیکن وہ ایمان ہماری منشا کے خلاف ہماری مراد کے خلاف اس کے ایمان میں اللہ کی توہین ہے اللہ کے رسول کی توہین نبی اسلام کا فرمان ہے لاد لاترونی کما اطرت النصار نصار ابن مریم مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھاؤ جیسے عیسائیوں نے مریم کے بیٹے کو بڑھا دیا ان کی حد سے ان نما انا عبد اللہ رسول ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا رسول ہوں ان حیثیتوں کے ساتھ مجھے مانو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان حیثیتوں سے نہیں ماننا ہم نے تو تب ہمیں تو تب چین آئے گا جب اس مخلوق کو ہم خالق بنا دیں الہ بنا دیں یہ ایمان مستقیم نہیں تم غیر مقبول تو ایسا بندہ جو عمل کرے گا وہ عمل اس کے کسی کام نہ آئے گا بلکہ وہ بار جان بن جائے یہ بندہ مبتلا ہے شرک جو خال کے کائنات کی جناب میں سب سے بڑی معصیت ہے مشرق کے لیے جنت حرام ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم واجب اب ایک شخص عمل کر رہا ہے حاصل کچھ نہیں بلکہ دائمی جہنمی جنت ہمیشہ کے لیے حرام تو اس کا عمل کس کام کا تو اللہ تعالیٰ ہر عمل کرنے والے کی اساس کو دیکھتا ہے اس کی بنیاد کو دیکھتا ہے کہ یہ مومن ہے یا نہیں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن تدخل جنت حتہ تؤمن اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا صحیح ایمان نہ ہو خیبر کے موقع پر آپ نے صحابہ کو بھیج کر منادی کروائی تھی اعلان کروایا تھا کہ غلجنت جنت اللہ نفس مومن کہ لوگوں جنت میں صرف مومن داخل ہوں گے جس کا ایمان صحیح ہوگی جس کا ایمان درست ہوگا تو اللہ رب العزت جو بندوں کے اعمال کو دیکھتا ہے چیک کرتا ہے وہ ہر عمل کرنے والے کی اس بنیاد کو پہلے دیکھتا ہے کہ یہ بندہ مومن ہے یا نہیں اس کے ایمان میں گڑبڑ تو نہیں اس کے ایمان کو انحراف تو نہیں تو اس موقع پر ہم یہ نصیحت کریں گے کہ اپنے ایمان کی اصلاح کیجیے جو ایمان کے چھ ارکان ہیں ایمان باللہ کیا ہے اس کے کیا تقاضے ہیں خالص کائنات کی توحید اس کی عظمت پھر رسولوں پر ایمان کتابوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان روز آخرت پر ایمان تقدیر پر ایمان ان سارے امور کو پڑھیں کتب موجود ہیں مشائق موجود ہیں اور بالکل درست ایمان ہونا چاہیے درست ایمان بالکل اب شخص فرشتوں کو مانتا ہے اور مانتا ہے ان کو متصرف ہونے کی حیثیت سے ہم نے کئی تعویذ دیکھے جبریل یا میکائی ان کو پکارا جا رہا ہے تو ملائکہ کا نام تو لے رہے مانا مانتا تو ہے لیکن ملائکہ کی جو صفات ہیں ان صفات میں غلو یہ ماننا ماننا نہیں ہے یہ ماننا قابل قبول نہیں ہے یہ گستاخی ہے ایک چپڑاسی کو آپ کہیں یہ پی ایچ ڈی ہے اس کی آپ نے عزت نہیں کی اس کا آپ نے مذاق اڑایا جو اللہ کے بندے ہیں متوازے جن کے توازوں کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے پر بے داری ہو جاتی قرآن کہتے ہیں فرشتوں کو اطلاع ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ صادر فرمانے والا ہے تو یہ سنتے ہی فرشتوں پر بے ہوشی داری ہو جاتی سارے کرتے آہستہ آہستہ ہوش آتی تب تک اللہ کا فیصلہ جاری ہو جاتا ہے اور وہ مراکہ تک پہنچتا ہے اور تب ان کو سکون ملتا ہے اور ہم نے ان کو متصر اور دی اور کو پکارنا ان سے حاجات طلب کرنا اور کیا کچھ بنا دیا تو ملائکہ کا نام تو لے رہے لیکن ملائکہ پر ایمان مستقیم نہیں اب ایسا شخص نمازیں پڑے روزے رکھے کسی کام کے نہیں ان کی نیکیاں ببار ہیں ان کے لیے سب برباد تو ایمان کے چھ ارکان ہیں ان کی معرفت صحیح فکر صحیح ایمان ضروری ہے ورنہ کوئی نیکی قبول نہیں ہو ایمان بالقدر تقدیر اور ایمان صحیح مسلم عبداللہ عمر کا قول ہے اور اس قسم کا قول رائے سے نہیں کہا جا سکتا وہ نے اس کو مرفو کا حکم دیا کہ لو انفخت مثل وہ ذهب ما خری الله منك حتى تؤمن بالقدر اگر تو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جب تک تیرا تقدیر پر صحیح ایمان نہ ہو تقدیر پر ایمان بھی ایمان کا رکن ہے جب تک تقدیر پر صحیح ایمان نہ ہو پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیا اللہ قبول نہیں کرے گا یہ چھ کے چھ ارکان ہم نے کئی موقعوں پر بتایا ہے کہ تقدیر پر صحیح ایمان کی کیا شرائط ہے اور کیا اس کے طرف ہیں یہ ایمانیات ہے تو پہلی شرط ایمان کی اگر ایمان میں انحراف ہے بگاڑ ہے ایمان ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف ہے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو قبول نہیں کرے گا اور وہ نیکی برباد الٹا اس انسان کو نقصان دہ ثابت ہوگی جب آخر میں بتائیں گے کہ نقصان دہ کیسے دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ہر عمل کرنے والے سے کہ عمل کرنے والے کا اخلاص کیسا ہے اخلاص عمل کرنے والا نیکی کرنے والا اس کی نیت کیا ہے میرے لیے مخلص ہے یا نہیں الا الله مخلصين له الدين لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے فدعوه مخلصين له الدين اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارو اخلاص ایک شرط ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان نمارے اعمال ون سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے وہ ان نمال کل مرے ہر شخص کو اس کے عمل سے کیا ملے گا جو وہ نیت کرے گا ہر ہر شخص جو اس کے عمل کی نیت ہوگی وہ اس کو مل جائے گا عمل چھوٹا ہو بڑا ہو نیت اور اللہ کے رضا ہے اللہ کو خوش کرنا اللہ کو دکھانا تو اللہ راضی ہو جائے گا اللہ اس کو اجر دے گا نیت اگر ریا کاری کی ہے دنیا کو دکھانا دنیا کی واہ دنیا کی تعریف ہے تو اس کو کوئی کچھ حاصل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کہ کوئی سواب نہیں کوئی اجر نہیں غبت دینا بین نہیں اللہ وہ نیت میں نہیں ایک شخص قتل ہو کر دو صفوں کے بیچ میں گر جاتا ہے ایک اسلامی صف دوسرا کفار کی صف اور یہ دو صفوں کے بیچ میں قتل ہو کر گر گیا نبی اسلام اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ یہ صفی عبدل کا غازی تھا صفی عبدل کا مجاہد تھا اور جم کر وہیں لڑتا رہا حتیٰ کہ شہید ہو کر وہیں گر گیا نیکی بہت بڑی ہے لیکن اللہ عالم کی نیت ہی اس کی نیت کا حال اللہ ہے یہ عمل کافی نہیں اس کی نیت کیا تھی یہ دیکھا جائے گا اتنا بڑا عمل زخموں سے چور ہو گیا خون بہا دیا جان قربان کر دی لیکن ابھی تک اس نیکی کی کوئی حقیقت نہیں جب تک یہ نیکی اخلاص پر تعالیٰ اس کی نیت دیکھے گا اس سارے عمل میں یہ بندہ اگر میرے ساتھ مخلص تھا تو اللہ قبول کر دے گا مخلص نہیں تھا تو اللہ فرعون و حامان سے پہلے اس کو جہنم میں ڈال دے گا عمل بہت بڑا ہے اخلاص نہیں تو اللہ لطیف و خبیر عمل کرنے والے کے دل کو دیکھتا ہے کہ یہ دل سے مخلص ہے یا نہیں اخلاص ہے یہ نہیں ہوگی تو عمل برباد ہو جائے گا اللہ تعالیٰ عمل کے دن کچھ بندوں کو پکارے گا ان کو مرائی کہہ کہ ریا کرو علام علام رائی تم جن کو تم نے دکھایا تھا دکھانے کی نیکیاں کی تھی ان کے پاس لے لو کچھ ملتا ہے تو لے لو میرے پاس کچھ نہیں کوئی جزا نہیں کوئی بدلہ نہیں کتنی بڑی بربادی ہے ہلاکت ہے یہ بندے تو باہر خوش ہوں گے کہ ہمارے پاس ڈھیروں نیکی ہیں لیکن کسی نیکی کا ثواب نہیں ملے گا اچانک یہ صورت حال بن جائے گی ان کو علم ہوگا کہ ہماری سب نیکیاں برباد ہیں ہمیں جنت کی طلب کی امید تھی پر ہم جہنم میں داخل کیے جا رہے ہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جا کر جن پر جہنم سب سے پہلے بڑکائی جائے سب سے پہلے صحیح بخاری کا حدیث معروف ہے آپ سنتے رہتے جس میں ایک عالم کا قاری قرآن کا ایک سخی اور ایک شہید کا قصہ موجود ہے تینوں اللہ کے سامنے پیش ہو کیا عمل کیا یہ قرآن کہے گا قرآن تو قرآن علم تو میں نے قرآن سیکھا اور سکھایا فرشتے کہیں گے کدرتا جھوٹا ہے تو حالانکہ پوری زندگی سیکھا اور سکھایا فرشتے جھوٹا کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ فرشتوں کی لسٹ میں اس کا نام ہی نہیں اگر تم نے اتنی بڑی نیکی کی ہوتی پوری زندگی قرآن سیکھنے اور سکھانے کی تو تیرا نام ہمارے پاس ہوتا تیرا نام تو ہے ہی نہیں تو جھوٹ بول رہے تو نے کہاں پڑھا اور پڑھا تیرا تو نام ہی نہیں کسی اندراج کے قابل نہیں حالانکہ نیکی بہت بڑی دوسرا سخی تم نے کیا عمل کیا میں نے مال خرچ کیا انفق تو فی سبھی مال خرچ کیا لٹا دیا مال اپنا فرشتے پھر قدر تک کہیں کہ جھوٹ ہے تیرا نام تو ہے ہی نہیں تیسرا تم نے کیا عمل کیا قاتل تو فی سبھی ایک حتہ کو دل تیرہ نے قتال کیا جہاد کیا حتہ کے شہید ہوئے فرشتے پھر کتب تک تیرے نام کا اندرا بھی نہیں اللہ فرمایا کہ نہیں تینوں درست کہہ رہے عمل کیا ہے اس نے قرآن پڑھا اور پڑھایا اس نے خوب ثقافتیں کی اور یہ میدان جہاز میں گیا لڑا حتیٰ کہ پورا خون بہا دیا جان قربان کر دی عمل تینوں کا موجود ہے لیکن تینوں کا عمل اخلاص سے خالی اس کی نیت یہ تھی مجھے قاری قرآن کہا جائے علامہ اور فہامہ کہا جائے اس کی نیت یہ تھی مجھے سخی کہا جائے حاتم تائی کہا جائے اور اس کی نیت یہ تھی کہ میری بہادری کے چرچے ہوں بہادری کے داستانے بنے تینوں کو ان کی نیتیں حاصل ہو چکی اس حمل میں انار فرش کو ان کو پکڑ لو اور چہرے کے بل کسیٹتے ہوئے لے جاؤ اور جہنم میں ڈالو فرمایا کہ یہ وہ تین افراد ہیں جن پر سب سے پہلے جہنم کو بڑھکایا جائے گا یہ ایک عمل ہے عمل ہے لیکن قبول عمل کی جو بنیادی شرط ہے اس سے آ رہی ہے اللہ تعالی عمل کرنے والے کے دل کو دیکھتے جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان لفظ اندرا صبح رکھو بلا علا اجسام کو بلا علا امبال کو بھی بلا کی جن ادا تمہوں تم کو آگاہ اللہ رب العزت تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا تمہارے جسم نہیں دیکھتا تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا پھر آمار کو دیکھتا پہلے دل پھر آمار یہ عمل کرنے والے کا دل کیسا ہے سچا ایمان ہے یا نہیں خالص تو ہے یا نہیں ایمان میں کوئی دلار تو نہیں اخلاص ہے یا نہیں اگر یہ ساری باتیں شریعت کی منش اور مراد کے مطابق موجود ہیں تو اس کی نیکی قابل قبول ہے اور اگر نہیں تو اس کی نیکی مردود قابل قبول نہیں تو اللہ رب العزت عمل کرنے والے کے ایمان کو دیکھتے اللہ رب العزت عمل کرنے والے کے اخلاص کو دیکھتے تیسری چیز اللہ تعالیٰ عمل کرنے کے لیے احتساب کی شرط لگا احتساب کی احتساب کا معنی کیا ہے اس سے اکثر لوگ حافظ احتساب کا معنی یہ ہے کہ میں نے اس عمل کا اجر اللہ سے لینا ہے احتساب اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید سے نیکی کیجیے اگر اجر کی امید نہیں ہے اجر کا تمہ نہیں تو پھر نیک عمل اور ایک عمل محتاط ایک عادی عمل جس جو عمل آپ عزن کرتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں عمل محتاط اور عمل سارے ان دونوں میں نقطہ فارغ جو ہے وہ احتساب ہے آگ جو عمل ہوتا ہے اس میں ثواب کی نیت نہیں ہوتی لیکن جو نیکی ہوتی ہے اللہ کے لیے اس میں ثواب کی نیت ہونی چاہیے ضروری ہے یہ ایک شرط ہے امام بخاری نے باب قائم کی ہے باب العمال بن نیت والحسبہ حسبہ کہ عمل کرنا نیت کے ساتھ اور حسبہ کے ساتھ حسبہ احتساب سے ہی ان کی امید سے نیت کا مسئلہ آپ نے سن لیا کہ نیت میں اخلاص ہو احتساب کیا ہے کہ آپ عمل کریں اجر کی نیت سے پھر ہم بخاری نے آ کے حدیث ذکر کی نفقت ختم والے آئے نہیں وہ یہاں پاس ہوا بہت سادہ خاتون اللہ کے نبی نے کیا بول ہے کہ ایک شخص کا اپنے اہل پر خرچ کرنا ایک شخص کا اپنے اہل پر خرچ کرنا ان کو کھلانا ان کو پلانا ان کو پہنانا ان کا علاج کرنا اپنے عمل اپنے بچوں پر اپنی بیوی پر فرمایا کہ یہ صدقہ ہے بشرطی کے وہ یہ سے ہے اس خرچ میں اس کے ثواب کی نیت ہے امام بخاری کی بقاحت دیکھیں امام بخاری کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے اہل پر خرچ کرنے والے لوگ دو طرح کے کچھ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں لیکن ثواب کی نیت نہیں ہوتی عادت ہر معاشرے میں بچوں پر خرچ کرنا کھلانا پلانا ضروری یہ ایک امر میں ہے اکثر لوگ خرچ کرتے ہیں اور سب کرتے ہیں لیکن احتساب کی نیت بہت تھوڑے لوگوں کی ہوتی ایک امر متاث ہے پوری فیملی ہے ان کو کھلانا ہے پلانا ہے ان کے لیے کمانا ہے بیمار ہو تو علاج کرنا ہے سب یہ کام کرتے ہیں لیکن ثواب کی نیت بہت تھوڑے لوگوں کی ہوتی ہے احتساب شرط ہے اس عمل کا ثواب کب ملے گا جب احتساب ہو اللہ کے ادر کی امید ہوگی ابھی بھی الحمد للہ اسلام وہ یا کیسے بوا کہ ایک شخص اپنے اہل پر خرچ کرے ان کو کھلائے ان کو پلائے ان کا علاج و معاوضہ دیکھے اور یہ سب کام کرے احتساب کے لیے سے کہ اللہ نے اس کا لینا ہے جب احتساب کی نیت ہوگی تو رسول اللہ نے نے فرمایا کہ سب تم یہ صدقہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب دے گا یہ شریعت کی سماعت ہے کہ خلاف اپنے بچوں کو دے اور اللہ رہا مارا کہ تم ہمیں صدقہ دے اور ہر صدقہ مجھ پہ قرض ہے اس کا میں نے سلا دے رہا ہے جو اللہ کو قرض دے رہا ہے تو اللہ کیسے اٹھائے گا کتنا دے گا کتنا بڑا بدلا دے گا غور کیجیے تو اللہ تعالیٰ اس مفتے کو صدقہ بنا رہا ہے جو نسخہ آپ نے اپنے بچوں پہ کیا لیکن ثواب کی نیت سے کیا اکثر لوگ ثواب کی نیت نہیں رکھتے ایک امر آدمی سمجھ کے یہ کام کرتے ہیں چلاتے ہیں پلاتے ہیں سبھی کرتے ہیں لیکن احتساب کی نیت بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے تو قبول عمل میں اور عمل کے اجر میں احتساب شرط نبی اسلام کی بہت سی حدیث میں اس کی شرط موجود اور قائم ہے جیسے منسان رمضان ایمان و احتساب وہ مات کرتا ہوں مل سب جو رمضان کے روزے رکھے دو شرطوں کے ساتھ ایک ایمان کی جس کا ہمیں ذکر کیا دوسری احتساب کی جس کا ذکر ہو رہا ہے دو شرطیں ضروری ہیں صحت ایمانی ضروری ہے اور احتساب بھی کہ روزہ رکھ رہا روزے کا حجر اور سرا میں نے اللہ سے لینا یہ نیت ہو یعنی میں نے جنت لینی جو اللہ کے وعدے ہیں وہ لینے ہیں گروہوں کی بخش کے جنت کے دوست میں نے حاصل کرنی یہ نیت ہو احتساب من قام اور مدان ایمان امبا احتساب ہو زیادہ حمان کا دونوں من سکتے یہی من قدر ایمان امبا کساب ہے وہ زیادہ حمار مات دونوں من سکتے ایک ایمان مان ہے وہی ایک حدیث میں رسول اللہ کا فرمان ہے من تبے آئے مسلم ہے ایمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے جنارے میں شریک ہوں ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ کوئی دوش نہیں تو پھر اس کے لیے قیرات لکھا جائے گا قیرات یعنی قیرات ایک اجر ہے جس کا حجم بہت پہاڑ کے برابر اپنے بھائی کے جرادے میں شریک ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو ایک قیرات اجر دے گا ایک قیرات لکھا جائے گا کوئی شرط ہے ایمان اور احتساب اکثر لوگ اس سے قابل ہیں لیکن ہر عمل آپ کریں ضرور کریں احتساب کے سب کی جان یہ عمل کر رہا ہوں تو اس سے اس کا اجر لینا ہے احتساب بہت سی حدیث میں اس شرط کا ذکر رسول دیکھو کا فرمان ہے اللہ فرماتا ہے یہاں سبب تھو کریم ہے ہوں من ہو چند جب میں اپنے بندے کی دو محبوب چیزوں کو لے لوں چھین لوں اس کی دو آنکھیں میں لے لوں اس کو نابینا کر دوں وہ صبر وہ صبر کرے وہ تصبر اور اپنے نابینا ہونے پر اللہ سے اگر کی امید لگا دو چیزیں یہ تکلیف جو مجھے پہنچی نابینا ہو گیا بڑی ایک خوفناک تکلیف ہے اس پر صبر بھی کر لیں اور اللہ سے اجرک کو امید لگا لیں یہ دو شرطیں ہیں سر میں کہ ابس تو ہوں ہماری جنت میں اس کے بدلے اس کو جنت عوض میں دے دوں اس کا عوض اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں یہاں بھی احتساب کی شرط بہت سی احادیث نہیں شرط آپ کو ملے گی طلبا یہاں موجود ہیں اگر آپ محجم کا مطالعہ کریں احتساب کے بعد میں حسبہ کے بعد میں تو ایسی بے شمار حدیثیں آپ کو ملیں گی رسول اللہ نے بہت سے اعمال کے لیے احتساب کی شرط لگائی انسان نیکی کرے اللہ سے اجر لینے کی امید میں نے قدرے تفصیل اس لیے کر دی کہ بہت سے لوگوں کا ایک عجیب عقیدہ ہے صوف کے جیسے صوفی کہتے ہیں کہ اگر ہم عمل کریں جنت کے لیے جنت کے حصول کے لیے یہ ایک لالچ ہوگی ہمیں لالچ نہیں ہم تو اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں جاؤ جہنم میں جاؤ لالچ اللہ تعالیٰ ایک عظیم انعام کا وعدہ کرے اور آپ اس کی ناقدری کریں کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے جنت کی طلب نہیں ورنہ یہ لالچ ہوگی اور یہ عمل لالچ پر قائم ہوگا کہاں سے یہ سوچ آ گئی یہ باطل فکر کہاں سے آ گئی اللہ تعالیٰ انعام کے وعدے کر رہا ہے اپنی اس نعمت کو پیش کر رہا ہے اور آپ کہتے ہمیں اس کی طلب نہیں نہیں یہ احتساب ان حدیث کا کیا پیدا کرو گے یہ احتساب کیا ہے یہ ساری نیکیاں احتساب کے لیے اللہ سے اجر لینے کے لیے جنت لینے کے لیے اس کی ندا لینے کے لیے تو صوفیوں کی فکر یہ بات ہے عمل میں احتساب شرط ہے تو آپ جب بھی عمل کریں نماز پڑھیں روزہ رکھیں حج کرنے جائیں تو احتساب کی نیت آپ کے ساتھ ساتھ اکثر دل سے خالی ہیں اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے لیکن یہ نیت ہر عمل کے ساتھ مسکور نہیں ہوتی ساتھ ساتھ نہیں ہوتی اس نیت کو قائم رکھے کہ اس عمل کا اللہ سے عزل لے اللہ سے جزا لینی جو اس عمل کی جزا کے وعدے ہیں وہ لینے ہیں اس کی امید ہے اس کا تنا ہے اس کی لالچ ہے اس کے حصول کی کوشش ہے یہ ہے ساتھ ساتھ ہوئی ایک اور اگر دل کے احتساب کی نیت سے خالی ہے تو ایک بنیادی شرط سے آپ مارو بنیادی شرط ہے جس کا بے شمار مقام آپ پر ذکر ہوا یہ تین چیزیں ہوں گی اللہ رب العزت ہر عمل کرنے والے کے ان امور کو دیکھ ہیں اس کا ایمان عقیدہ اس کا اخلاص اس کا احتساب یہ امور دیکھتا ہے چوتھی چیز اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کے لیے ایک ہستی کو نمونہ بنا کر بھیجا لانا میرا رقم فی رسول اللہ اس وقت تمہارے لیے ہر عمل میں عدم اطلاق ایک ہستی نمونہ ہے عقیدہ ہو احکام ہو معاملات ہو کوئی عمل نہیں عبادات ایک ہستی نمونہ ہے اس کی تم نے اتباع کر دی اس کی پیروی کر دی تمہارا ہر عمل اس نمونے کے مطابق ہونا ضروری ہے جس کو میں نے بھیجا ہے اور نمونہ بنا کر بھیجا میں نے شرط لگا دی وہ ان کو ہوتا تھا اگر میرے پیغمبر کی ہدایت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے ورنہ نہیں یا ایو الذین آمنوا عصی اللہ و عظیم الرسول تم سے احمد اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو نتیجہ آپ کے سامنے بہت ہے ہدایت کرو گے اعمال مقبول اور محفوظ ہدایت نہیں کرو گے اعمال برباد العزت نے ہر عمل کے لیے اس شخصیت کو نمونہ بنایا اب اللہ تعالی ہر شخص کے عمل میں اس نمونے کو دیکھ یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے یہ نماز میرے پیغمبر کی نماز کے مطابق ہے یا نہیں یہ حج کرنے جا رہا ہے اس کا طریقہ حج میرے پیغمبر کے طریقے حج کے مطابق ہے یا نہیں ہر عمل میں رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع چیک ہوگی دیکھیے اگر پیغمبر اسلام کی اتباع کار فرما ہے تو عمل قابل ہے کار فرما نہیں ہے تو عمل مردود ہے نظریے کے مردود ہے اس عمل کو بدعت کہا گیا ہر نئی چیز بدعت ہر گمراہی ہے ہر گمراہی جہنم کی آگ اس سے بڑی بربادی ہو سکتی بندہ دیکھیا کر رہا ہے بڑے شوق سے لیکن جہنم کی آگ اس کا مقدر وجہ کیا ہے اس کا عمل ایک بنیادی جوہر سے ہے اور وہ جوہر محمد رسول اللہ کی اتباع نبی اسلام کی اتباع اللہ باغ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہمارے عمل کو دیکھیں اللہ بھی خلق الموت اور حیات یہ ہم لوگ احسن عمل کہ احسن عمل کون کرتا اور احسن عمل اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرتا فہیر ابن ایاز احسن عمل کی تفسیر کرتے ہیں کہ احسن عمل کے دو معنی ایک اخلص دوسرا اسو احسن عمل بہترین عمل سب سے اچھا عمل جو اللہ کو مطلوب ہے بادوش کے دو معنی ایک اخلص دوسرا سو اخلص کا معنی اللہ کے لیے خالص ہے اور اسو کا معنی رسول اللہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے رسلم کا دن نوٹ رسول اللہ وسلم کی سنت نور اسلام کی کشتی کی طرف اللہ بڑی تاریخی بات ہے کیوں کشتی کی طرح کیوں نور علیہ السلام کی جب کشتی تیار ہو گئی اس وقت نجات کا اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے کشتی کی سواری کے بس کوئی شخص پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے پانی وہاں بھی آئے گا کھجور کے اونچے تنے پہ چڑھ گئے پانی وہاں بھی آئے گا جہاں پر بھی چڑھا جائے پانی اس کا تحفظ کر کے اس کو خرق کرے گا آج نجات ایک ہی چیز ہے اور وہ کشتی ہے لو ہے سفین اماماری کمانے ہیں لوگ ہر بار میں نبی اسلام کی سنت کی حیثیت لو اسلام کی سفینے کی تمہاری نجات اللہ کے تحمر کی سنت کی سواری پر من بہار نجات من تخلف عنها خارجا جو اس سفینے پر سوار ہوگا سنت کو اپنائے گا وہ نجات پائے گا اور جو اس سفینے سے پیچھے رہ گیا جہاں مرضی چلا جائے اسے گرہ میں چلا جائے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جائے ایسا کو برباد ہوگا تباہ ہوگا گرم بڑی عظیم بات یہ نبی اسلام کی سنت کیا ہے جو عمل نبی اسلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے خلاف ہوگا امن قبول میں اس عمل کو بدت کہا گیا بدت کہا گیا اور کامیابی کا راستہ پیغمبر اسلام کی سنت کی اتباع سنت کی اتباع دیکھیے دعا ہے رضیت الب اللہ رب نبیل اسلام دین میں محمد رسول کہ میں راضی ہوں اللہ کو رب مان کر اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ نے رسول مان کر یہ عقیدے کی باتیں کہ محمد میرا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو مانتا ہوں اس پر راضی کہ راضی ہونا کیا ہے راضی ہونا اللہ کے جنم پر وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے پر اتفاق کرنا نہ اس سے آگے کچھ نہ اس کے پیچھے کچھ میں اس پر راضی اس پر راضی ہوں طریقے کی پیروی کرنا طریقے کو اپنا دینا میں اس کو لا دیا بس بندہ ایسا ہی بن جائے ہر عمل میں نبی اسلام کی سنت کو قائم کرے اللہ رب العزت ہر عمل کرنے والے کے عمل کو دیکھتا ہے کہ یہ رسول اللہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یہ اگر ہے تو قابل قبول ہے اور اگر نہیں تو پھر کیا ہے کوئی جو اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا من عامل عمل نہیں رہ نہیں امر وہ حد کہ جو شخص کو ایسا عمل کرے جس پہ ہمارا امر نہیں ہے جو امر ہمارے امر کے خلاف ہے ہمارے امر کے خلاف ہے وہ تم تو وہ مردو تم دو اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں کوئی حیثیت نہیں تو عمل مردود ہے وہ عمر دیا اور برباد صحابہ کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں بعض ایسا عمل ہو گیا جو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے خلاف تھا آپ کے طریقے کے خلاف تھا آپ نے رد فرما ایک نے نماز پڑھی آپ کے سامنے پوری نماز درست تھی ایک غلطی کر کے اس میں نام کی اعتدار کی رسول اللہ وسلم نے فرمایا اس جگہ لے وہی نہ کرم تو جاؤ پھر نماز پڑھو یہ نماز ہوئی ہی نہیں تو کیا اہمیت ہے رسم نماز پڑھنے والے نمازوں کی بیسوں سنتوں کے تارے اسے تو ایک عمل میں غلطی کی برما نماز ہوئی ہی نہیں بیسوں جو سنتیں ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے ان کے تارے یہ نمازیں کیسے ہوں کہاں کہاں میں قبول ہو تبھی رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے رکن مسلم اللہ صلاح قرب قیامت نمازی بے تحاشا ہوں گے لیکن اکثر نمازی وہ ہوں گے جن کی نمازیں قبول نہیں کیوں فرمایا نمازیں لوگ پڑھیں گے زیادہ پڑھیں گے لیکن نمازیں روح سے خالی ہوں گی اور وہ اللہ کے پیغمبر کی جگہ جن کا احساس ہے کہ کسن کمار یہ تو وسلم کہ نماز پڑھو بالکل میرے طریقے کے مطابق کوئی فرق نہیں تو اتباع سنت یہ ایک لازمی عمل ہے ہر عمل نبی اسلام کی سنت کے مطابق ہو نبی اسلام کے طریقے کے مطابق ہو اور اگر عمل میں پیدا تھا گئی تو وہ مردود ہے عمل کرنے والا بھی مردود ہے اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں برباد نہیں یہ بنیادی شرط قبول عمل بنیادی شرط ایک پانچویں چیز اور اور وہ ہے سندھ کا ارادہ شرط تو نہیں لیکن اس سے عمل کی شان میں اضافہ ہوتا ہے ایک بندہ کسی عمل کا قصد کرے اور اس کی نیت اسی عمل کی اسی عمل کی نبی اسلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے نماز نواز جماعت کو پچیس گنا اور ستائیس گنا زیادہ اجر کا مستحق قرار دیا باجماعت نماز فردی نماز سے پچیس ستائیس گنا زیادہ اجر کی مستحق اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ خرج من بيته لا يريد الا الصلاه انسان وضو کرے اپنے گھر میں اچھا وضو کرے پھر گھر سے نکلے اور اس کا ارادہ نماز کے سوا کچھ نہیں یعنی یہ نکلنا صرف نماز کے لیے یہ سدھ کا ارادہ ہے ارادہ صرف نماز ہے اور کوئی چیز نہیں یہ چیز زیادہ فضیلت اور زیادہ عمل کی قبولیت کا باعث ہو سدھ کا ارادہ جیسے ایک حدیث میں تھا کہ شخص فتح کی نماز پڑھ اور اپنی اسی جگہ بیٹھا رہے لا تعدی ان سلا سلاح حدیث کے لفاظ کہ ماں سے کسی چیز نہیں بٹھائے رکھا سوائے نماز بیٹھا ہے صرف نماز کے انتظار میں کہ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا ہے صرف ذکر و کار کے لیے اور کوئی نیت نہیں کوئی مقصد نہیں تو یہ سب کے عمل میں بندے کا یہ عمل مرحوب ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے اس کا دیتا دیتے کہ بندہ اپنے گھر سے نکلے ایک عمل کی نیت ہوتی ایک عمل کی نہیں وہ اگر کوئی دوسری نیت کے ساتھ شامل ہے تو عمل کی حقیقت میں فرق نہیں آتا لیکن ایک بندہ اگر یہ ٹھان لے کہ میں نے یہ سفر صرف فلاں کام کے لیے کر دیا محدود اس چیز کی حفاظت کرتے تھے اور اپنی نیتوں کی استقامت کو توجہ دیتے تھے تو یہ صدقے ارادہ اور صدق عمل بھی اور اس کا دخل ہے قبول عمل میں اور عمل کے اجر اور ثواب میں اضافہ چھٹی چیز اس بارے میں بڑی اہم ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے امر کی اقتدا اللہ تعالیٰ کے امر کا تاثر یہ عمل میں کیوں کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے اللہ کا امر یہ ہر دل میں نیت ہونی چاہیے یہ ضروری اپنے خانے پر مالک کی اقتدا کر رہا اس کے امر کی اقتدا کر رہا یہ ضروری چیز اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس میں آج بہت سے لوگ ٹھوکر کھا چکے ہیں بہت سے لوگ اکثر لوگ جو ان کے عمل کی نیت ہے جو ان کے عمل جو ان کے تاثر کی کیفیت ہے وہ اللہ کے عمل کی خدا نہیں ہوتا بلکہ اپنے اپنے سلسلوں اپنے اپنے طریقوں اپنے اپنے مذاہب اس کی پیروی کی نیت ہوتی بات کو سمجھیے اور یہ چیز عمل کو برباد کرنے والی تو بندے کی آسانس بات ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی عمل کی صحت کی ایک ہی اثر ہے کہ وہ عمل خالق اور مالک کا عمل عقیم الصلاح نماز کیوں پڑھ ہوں کھانے کا عمل نماز کیسے پڑھ ہوں جیسے اللہ کے پیغمبر نے پڑی کیوں پڑھ ہوں یہ کہ خالق کا عمل ہے کہ فل کر اللہ کمر اللہ نے وہ سن لی تو عمل طریقہ عمل میں یہ تاثر ہے اللہ کی اقتدا کی نیت یہ ضروری ہے ورنہ بہت سے لوگ ایک دنیا اس نیت سے باہروں آج بیزیں ہو رہی ہیں یہ صوفیوں کی پیروں کی اصاب کی ویزے ہو رہی ہیں ان بیسوں میں جو صاحب بیت ہے اس کی کی نیت ہوتی ہے یہ ایک ہے بہت سے اوراد اور وظیفے یہ لوگ کب پڑھتے ہیں کہ جب ان کے پیر صاحب اجازت دیتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت کی وزیفہ پڑھ سکتا ہوں آپ کی اجازت ہے اگر وہ کہیں کہ ہاں پڑھ لو تمہارے حق میں ہے پھر پڑھتے ہیں اگر کہیں نہ پڑھو کہ میری کو رہی ہے تو پھر نہیں پڑھ لو لیکن ہر روز تصویر کو دھویا کر تاکہ ٹھنڈی رہے جلال میں آگ میں پڑو اللہ رہا جہاں دو کی انتہا اور یہ نیت بات ہے یہ وظیفہ مجھے پیر صاحب نے دی یہ وظیفہ مجھے حضرت صاحب نے جن جن کی میں جتایت اکثر آج اقتدار امر اندر نہیں ہوتے بلکہ اپنے اپنے مذاہب کے خاطر ہوتے یہ کام اس لیے کر رہا ہوں یہ طریقہ اس لیے ہے یہ میرے ایمان سے ہے ایسا عمل ہمارے کام کیا کرتے اور ہماری برادری میں ایسا ہوتا ہے یہ نیت مستقیم ہے نیت نیت ہے اللہ تعالیٰ ہر حالت سے باخبر شری نیت نہیں آپ عمل کریں اس لیے یہ ابو اجداد ایسا عمل کرتے تھے باطل آپ عمل کریں اس لیے کہ پیر سال اور ہر سال یوں کرتے ہیں باطل یہ برادریاں قوم امام مذاہب یہ سلسلے ان کی دین میں کوئی حیثیت نہیں ایک نیت مستحیم ہے اور اگر کی مستحق ہے جب آپ یہ سوچیں اور یہ سمجھیں اس سے مختلف ہو جائے کہ یہ امر اللہ کا ہے اور یہ طریقہ محمد رسول اللہ وسلم نئے کی ہدایت ہے کہ یہ بھی اللہ کا امر رسول اللہ اور رسول کی ہدایت اور اللہ کا فرمان ہے میں رسول اللہ جو رسول کی ہدایت کرتا ہے اس نے اللہ کی ہدایت کر دی میں محمد عطا اللہ عطا محمد فقط رس اللہ جو محمد کی ہدایت کرتا ہے اس نے اللہ کی ہدایت کر دی اور جو محمد کی لاپرمانی کرتا ہے اس نے اللہ کی لاپرمانی کر دی علیہ وسلم یہ نہیں مستقیم اور آج لوگ اس صحیح شرع امر سے محروم عمل تو کرتے ہیں لیکن ان کی نیات کسی کے پیش نظر ابا اجداد کی پیروی کسی کے پیش نظر امام کی تخلیق کسی کے پیش نظر اپنے مفتی یا پیر کی اتباع کسی کے پیش نظر برادری اور قوم حالانکہ یہ سارے امور باتیں سب باتیں اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرماتا ہے اس عمل میں اللہ کی اطاعت ہو اور پھر یہ عمل ہی اللہ کی اطاعت یہ رسول وسلم کی سنت کی پیروی یہ تو وہ کچھ امور تھے جن کا تعلق نفس عمل سے عمل کرنے والا مومن ہو عمل کرنے والا مخلص ہو عمل کرنے والا اپنے عمل میں اللہ کے نبی کی سنت کا متبع ہو عمل کرنے والا محتصر ہو احتساب کی نیت کہ اللہ بھی اس کا اجر لینا ہے کوئی مایوسی نہ ہو کہ مجھے کیا اس کا دباؤ مل سکتا ہے نہیں یقین کے ساتھ اس کا اجر اللہ سے لینا ہے جنت لینی ہم صوفیوں کی طرح خوش خشک نہیں کہ جنت کی اگر نیت ہوگی تو یہ لالچ ہے اللہ نے ایک وعدہ کیا اگر ہم اس کو قبول نہ کریں تو یہ لا قدری لا قدری عمل کرنے والا واقع اللہ کے عمل سے متاثر ہو اور اس کے امر کا مقتدی ہو اور طریقے عمل میں بھی اللہ کے امر کا فرما بردار ہو کیونکہ اللہ کا امر یہ ہے کہ میرے پیغمبر کی طرح بلکہ اللہ کا امر یہ ہے اگر میری محبت چاہتے ہو تو میرے پیغمبر کی اتباع کرو کیوں اتباع کرو کسی اتباع کے بغیر محبت حاصل ہو ہی نہیں سکتی یہ تو وہ امور ہے جن کا تعلق نفسی عمل کے ساتھ کچھ خارجی امور بھی قبول عمل کے لیے کچھ خارجی امور بھی مثال کے طور پہ اکلے حرام حرام کی روزی حرام کی روزی بلا کنہا کو رہا تو کسان ہے مگر اپنی زبانوں سے پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے زبان کی کڑوی ہے کالی گلوچ غریبیں کرنا اور چگلیاں کرنا اور لہنتے پر یہ کام اس سے بہت ہوتا ہے رسول اللہ نے شاہ فرمایا یا یا عورت جہنم میں جائے تو کچھ معصیتیں ایسی ہیں جو گناہوں کو مٹا جو نیکیوں کو مٹا دیتی جسے دیکھیاں قابل قبول نہیں ہوتی تو پھر اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور گناہ اگر ہو تو توبہ کر لیں تاکہ معاملہ صاف ہو جائے اللہ جب توبہ کر لے تو اس کا معاملہ صاف ہو جائے اب تاکہ پھر اثر کے قبل میں عدم بدل گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا گناہ کیا ہی نہیں بالکل معصوم گناہ ہے ہی توبہ کرنے کی یہ کچھ خارجی امور ہے ایک اجتناب حرام حرام ہونے سے بچے اور دوسرا اجتناب معاشی گناہوں سے بچے سے بچے اور تیسری چیز حقوق و بات کی حفاظت حقوق و بات کی حفاظت حقوق و نباد میں اگر بندہ کوتا ہی کرتا ہے بندوں کے حق مارتا ہے کسی کی قیمت کر دی کسی کی چگلی کر دی کسی کا مال چھین لیا کسی کو ناحق مار دیا کسی کو گالی دے دی یہ سارا حقوق واقعات میں خرابی اس کی دیکھیاں برباد تو نہیں ہو رہی لیکن رسول اللہ کی حدیث ہے اطد رون امر مفلس تم جانتے ہو مفلس کون ہے مفلس مسکین صحابہ نے کہا مفلس وہ ہے اس کیسا نہ ہو مفلس ہو کلاش فرمایا کہ نہیں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازے روزے صدقات لے کر آئے لیکن ایسا آ رہا ہے کہ کل سارا بہادر بہادر تو مارا مارا کسی کو مارا کسی کو گالی دی کسی کا مار چھینا حق کی تو اللہ کیا کرے گا اللہ انصاف فراہم کرے گا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی نیکیاں بانٹے نیکیاں بانٹے انصاف فراہم کرنے کے لیے نیکیاں بٹتے بٹتے اگر ختم ہو گئی حقوق ختم نہ ہوئے تو اللہ ان لوگوں کی گناہ لے لے گا اور اس کی پہ ڈال دے دو چہرے ہیں اس کے دل میں دو چیزیں ہیں دو نیتیں ہیں خشیت ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کی اور گناہوں پر ضرورت ہے جب لوگ سامنے نہ ہو وہ گنا کرتے نبی اسلام کے عظیب ہے ان نوناس میں یا قیام بے اعمال ان کا جبال کا انسان جبال اتحاد میری امت کے کچھ لوگ قیامت کی طرح آئیں گے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر پہاڑوں کے برابر اور اللہ رب عزت تمام نیکیوں کو عوام منصورہ کر دیں گے جن نیکیوں کا فضل اور حجم پہاڑوں کے برابر تھا وہ نیکیاں ذرے بن کر بکھر جائیں گے کون لوگ ہیں تو رسول اللہ عدم نے شاہ فرمایا کہ یہ لوگ لوگوں کے سامنے نیکیاں کرتے تھے کرتے دیتے لیکن ادا سنو سمو ملنا ہی تو حق ہوا جب خبرت میں جاتے تو نہائے نہیں جاتے تو اللہ کا کوئی خوف نہ رہتا پھر خوب گناہوں کے انتخاب خوب مزید ہو کے انتخاب تو آج ان کی نیکیاں برباد ہو گناہوں کے ارتکاب سے نیکیاں مٹتی نہیں لیکن نیکیاں برباد ہوتی ہیں کچھ گناہ نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں اور کچھ بندے کی یہ کیفیت ہے جو اس کی دو ہے اس دو رخ کی بنا پر اس کی نیکیاں اس کے کام نہ سب برباد ہو گئی اب کچھ گنا ایسے ہیں جو واقع میں نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں کسی کا مرد کے اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کسی فدر جی کو پناہ دینے والا اس کی توقیر کرنے والا اس کی کوئی نیکی قبول نہیں یہ عقیدے کا معاملہ ہم نے بدر جہاں مسعود نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ مسجد میں حلقہ بنا کر اجتماعی ذکر کر اجتماعی ذکر ثابت نہیں انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ یہ بدر ہے اور ساتھ ہی فرمایا کہ بہت سیاح آدمی پرانا ساند اللہ عظیم میں نے حسنات کہ ان کیگر جو تم اللہ کا ذکر شمار کر رہے ہو اس سے بہتر یہ ہے کہ تم گناہ کر لو اور گناہ شمار کرو ایک گناہ کرو سو گناہ کرو اور وہ آ کر شمار کرو میں نے گنا گنا کیا گنا گنا کیا یہ اس سے بہتر کیوں گناہوں سے نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی لیکن بنا سے نیکیاں برباد ہو جائیں نیکیاں ضائع ہو جائیں اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرے گا یہ کچھ خارجی امور ہے جن کی حفاظت ضروری اور ایک سب سے اہم مسل سب سے اہم مسل بڑا خوفناک نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ان اندراج لہار میں لو یہ جنر حتہ لائے ہتھا بہین وہ اللہ دینا ایک شخص جنت والے کام کرتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی اور جنت کے درمیان ایک گز کا فاصلہ باقی رہے بس تھوڑا سا فاصلہ جنت کے قریب پہنچ گئے پھر کیا ہوتا ہے یس کتاب اللہ کی تقدیر کا فیصلہ اس پر آنے والے جنت والے کام کرتے کرتے وہ جنت کے تھانے پر کھڑا ہے اور اللہ کی تقدیر کا فیصلہ یہ کہ ہے جہن بھی اس وقت وہ فیصلہ آنے پڑ جاتا ہے فجا جن اور ایک عمل جہنم والا کرتا ایک عمل جہنم بنا گر ہوا اور وہ ایک عمل کر کے موت کا شکار ہو کر جہنم میں داخل ان نمبر آمار احمد کا مدار انسان کے خاتمے پر خاتمے تو خاتمہ اچھا بنائیے اچھے خاتمے کی کوشش کیجیے محنت کیجیے اچھے خاتمے کی جس کے لیے دعائیں اور وہ امور جن کو اختیار کرنے کا حکم دیا نبی کی حدیث ہے ترق تو ہند ہم تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں لن تبل تو مار کر سک تم ہندو جب تک ان دو چیزوں کے سامنے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے موت تک حق پر کام کرو ایک ضمانت ہے گارنٹی دے گی موت تک حق پر کام اللہ کی بہی کے ساتھ سچا تمسک صدت کے ساتھ سدت کے ساتھ جن لوگوں کے تمسک میں کمزوری ہو احتسام میں کمزوری ہو ان کی گمراہی کا امکان ہوگا اور جو لوگ بڑے پختہ عقیدے کے ساتھ کتاب و سنت سے چمٹے ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کو موت تک استقامت دے گا دین کی استقامت دے گا حق کی استقامت دے گا اور صحیح منحص کی استقامت دے گا انہیں گمراہی سے بچائے گا کثرت سے وہ دعائیں کرتے رہے جو اللہ کے پیغمبر پر پڑا کرتے تھے یا مقلب القلوب سب مکل بھی ہے دینی دلوں کو گھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا اپنے دین پر ثابت رکھنا یہ سباج اور یہ استقامت اللہ کی توفیق سے ممکن ہے اس کی توفیق کا سوال اور وہ کام کیے تھے جو اللہ نے بتائے ہیں جو ہمیشہ کی استقامت کا بائے ان اللہ رقم اللہ خود مستقام رہی ہو بلائے ان پر موت کے اللہ کے فرشتے گزرے ہو اللہ کو رب کا اور پھر سیدھے ہو کے استقامت کا جو ہے وہ اظہار کیا استقامت کو اختیار کر لیا یہ وہ امور ہے جو بندے کے خاتمے کو بہتر بنا دیا دعائیں کرے اور وہ عمل کرے جو اللہ کے رسول کی ہدایت کے دائرے میں کیونکہ ایسے آواز میں ہمیشہ کی ہدایت کی گارنٹی ہمیشہ کی ہدایت اچھے خاتمے کی توقع اچھے خاتمے کی دعائیں یہ ضروری اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے بندے کے دل کا صدق اللہ پر اگر ظاہر ہو جائے اور اللہ پہچان لے کہ بندہ دل سے سچا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ اچھا اچھا ہے اور اسے استقامت دے جیسے ایک شخص نبی اسلام کے پاس ایمان قبول کیا جہاد میں چلا گیا اس جنگ میں میدان مان لیمت حاصل ہوئی مجاہدین کو تقسیم کیا گیا اسے یہ بلایا گیا یہ آپ کا حصہ ہے اس نے کہا کہ مجھے یہ مارنی چاہیے مت لگائے تو کرے ہاتھ وہ ان مت لگا تو جو کہیں ارما ہے ہونا وہ اشائنہ ہونا کہیں میں نے اس مار کے لیے آپ کی دعا نہیں کی میرا ایک ہدف ہے کہ آپ کے ساتھ جہاد کرو اور کبھی یہاں تیر لگے اور شہید ہو جائے یہ میری کوشش یہ میرا مقصد یہ میری نیت اور آخر ایک جنگ میں شہید ہو گیا اور تیر وہی لگا ہوا وہی لگا ہوا رسول اللہ اعظم نے ایسا سمایا کہ کانسان فسدا کا ہوگا سچا تھا اس نے یہ بات دل کی سچائی سے کہی اور اللہ اس صدق کو جانتا ہے پسندا کا حکم اللہ نے اس کی صداقت کی لاج رکھی اس کی مراد پوری دی تو یہ دل کی سچائی بہت بڑا مسئلہ اس کا اعتماد کیجیے اس کے لیے محنت کیجیے یہ سدھ کے کلب سدھ عمل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہمارے فائدہ کے ساتھ یہ بہت ضروری اللہ تعالیٰ پر سدھ کے کلب اگر واضح ہو جائے کہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے کہ بندے کے دل میں صدق ہے یقین ہے بصیرت ہے یقیناً اللہ تعالیٰ حق کا ثبات دے گا استقامت دے گا خاتمہ اچھا ہوگا خاتمہ اچھا اور دل میں اگر کوئی جھول ہے کہیں کوئی تعریف ہوش ہے تو پھر خطرہ کہ خاتمہ کہتا ہے اللہ کے فیصلے ہیں اور اس کی مرضی ہے کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں ہے یہ تفریح اللہ کا راز ہے اللہ کا بھید ہے کسی پر منتشر نہیں اور کسی پر ظاہر نہیں لہذا ان امور کا خیال ان امور کا قبول عمل کے قبول عمل کے کچھ امور وہ ہے جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے اور کچھ امور وہ ہے جن کی اہمیت خارج ہے یہ سارے امور کرو قبول عمل کے ان امور کے ساتھ تعالیٰ آمان قبول کرنا اور اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر بربادی ہے محلک ہے بربادی کی کیفیت کیا ہے کیفیت یہ ہے کہ بندہ خوش ہے میں نے نیکیاں کر رکھی لیکن اچانک جب وہ سنے گا کہ عمل کے دن کے ساری نیکیاں برباد تو کتنا اس کو تکلیف پہنچے گی اور کتنے اچانک ایک خطرے کا اس کو سامنا کرنا پڑ جائے پڑتا ہے مار میں خون کیا کیسے وہ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک ایک ایسا فیصلہ ہوگا ظاہر ہوگا جس کی ان کو توقع نہیں ہوگی توقع نہیں ہوگی ان کی توقع سے ہٹ کر جیسے قیامت کے دن بہت سے لوگ حوض کوثر کی طرف جائیں گے پانی پی لیں گے لگی ہے اور حوض کوسر نظر آ رہا ہے اور خوش ہے کہ ہم نے بڑی دیکھیاں کر رکھی ہم اس کے مستحق ہیں اور یہ پانی ہماری ضرورت ہے ایک جمے کافر کی طرف اچانک انہیں روک دیا تھا ایک دیوار ہائر کر دی جائے ان کو دھکے دے کر دور کر دیا جائے نہ میرے ساتھ ہونا ہے کہ امتی امتی یہ میری امت ان کو آنے جو میرے امیر فرمائیں گے کہ ان نقلا کا ذریعے مارکواز کر آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد اس دین میں کیسی کیسی چیزیں طریقے جاری کیے نئی نئی میرا اور خرافات اس دین میں ڈالی نئے نئے عمل اپنائے آپ نہیں جانے کوملا کے پیغمبر اس کے ساتھ روائیں گے کہ سو کن سو کن امر آزادی جن لوگوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا انہیں دور کر دو مجھ سے دور کر دو تو بتا بدالت مطلب مور کے کون سے اللہ کی طرف سے اچانک ایک خوفناک صورتحال بن گئی پینا چاہتے اچانک ان کو تھکے دے کر دور کر دیا گیا کہ ان کے آمار میں بے یہ عمل بندے کو اچانک ایک خطرے میں دھکیل دے گی خوشیاں ساری گھری کی صحیح رہ جائیں جو ایک توقع تھی کامیابی کی ایک اوسر کے پانی کی اخروی نجات کی سب خطر اور اچانک ایک خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ گیا کتنی بڑی بربادی یہ بہت بڑی برباد لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان امور کو سمجھیں توجہ دیں اور اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے کوشش کریں اللہ پاک کا فرمان ہے ان نما یہ تخم پر میرے متقین اللہ تعالیٰ عمل قبول کرتا ہے متقین کے متقین کے متقی بن جائے متقی کون ہے متقی وہ ہے مخلص ہو متقی وہ ہے جو مو ہے وہ ہے جو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو اللہ ان کے اعمال قبول فرماتا ہے ان کے اعمال قبول فرماتا ہے متقی مخلص ہوتے ہیں اور اجلاس یہ قبول عمل کا ذریعہ بنتا ہے اور سبب بنتا ہے عمل بہت بڑا ہو اجلاس نہ ہو تو مردود ہے بغیر کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے تو اللہ متقین کے عمل قبول ہے متقی وہ ہے جو گناہوں سے اعتراض کرے اور گناہ ہو تو توبہ کر لے تو ایسے لوگوں کے عمل جلدی قبول ہوتے ہیں قبول ہونے جلدی جلدی ایسے آمار کا انتخاب کریں جن کی قبولیت اللہ کے جلدی ہوتی ہے ایسے اوقات کا انتخاب کریں جن اوقات کی قبولیت اللہ رب العزت کے ہاں ایک معبود ہے جس کا شریعت نے ذکر کیا اور قرآن اس نے بیان کیا ان امور کی حفاظت کے ساتھ آگے بڑھے تاکہ ہمارے ہمارے ان اللہ قابل ہو اور ہر وہ چیز جو منفی ہے جو قبول ہے عمل صالح میں مانے ہیں اس سے اعتراض کریں یاد رکھو عمل کا وزن نہیں بلکہ عمل کی قیمت اخلاق کے ساتھ وہ لوگ جو غیر خار میں بند ہو گئے غار بھی بند ہو گئے ان تینوں نے اپنا ایک ایک عمل پیش کیا تھا ایک ایک عمل اور صرف عمل پیش نہیں کیا تھا ہر ایک کی دعا کا یہ حصہ ہے اللہ ان تم تو فائل تو دار کرتے بات برباد نہیں جاننا مانا یار جو عمل ہم نے پیش کیا ہے تو سب کچھ جانتا ہے اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے خارج تھا تو ہم کو رہائی دے دے نجات دے دے اس غار سے نکال دے جس کے دانے پر ایک بھاری پتھر آ کے رک چکا ہے جس کو ہٹانے کی طاقت نہیں تو تینوں نے عمل پیش نہیں کیا بلکہ عمل کو اخلاص پر قائم کیا اخلاص پر قائم کر کے پیش کیا جب تینوں اپنی دعا کر کے فارغ ہو گئے تو اللہ نے پتھر کو ہٹا ہٹا دیا سرکار بلکہ ایک ریز کے لفاظ ہے کہ پتھر ایسا ہٹا کہ اس کے اس کے ریلے ریلے ہو گئے اس کے اچھے اڑ گئے یہ نیک عمل کی طاقت ہے اخلاق والے عمل کی طاقت یہ عمل مقبول کی بنیادی شرطیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں اپنانے کی تو دے دے اور وہ جو شرائط ہیں ایمان کی اچھے عقیدے کی اور اور اخلاص کی احتساب کی اللہ کے امر کے اطلاع کی پیغمبر اسلام کی سنت کی مطابق کی ہم ان کو سمجھے اور ان کو اپنائیں اپنے عمل میں اور وہ جو خارجی شرائط ہیں عقل حلال اختیار حلال گناہوں سے اجتناب حقوق الباد کی حفاظت ان امور کا اہتمام کریں تاکہ ہمارے آباد ان اللہ مقبول ہو اور پھر ایک چیز ایسی جس کا مستقل حفاظت کرنا ضروری ہے مستقل اور وہ عمل کا اخلاص عمل کرنے کے دوران اخلاص کی حفاظت کریں اور عمل کرنے کے بعد بھی اخلاص کی حفاظت کریں ایسا نہ ہو کہ آپ نے عمل کر لیا اخلاق کے ساتھ لیکن دو سال بعد چار سال بعد آپ ریا کاری کی نیت سے اپنے عمل کو ظاہر کرتے عمل کو بیان کر دیں تو جب بھی یہ بیان کریں گے اس وقت بھی عمل برباد ہو جائے اس لیے عمل کے ہارش کے چوکی دار جائے اس کی مستقل حفاظت کے وہ کہتے ہیں کہ نیکی کر بیان بیٹا مارا بھول جاؤ اس اگر کسی وقت بھی ریا کاری کی نیت سے اسے کھول دو گے بیان کر دو گے اس وقت بھی وہ ہمیں برباد جائے تو اس کی حفاظت کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ امور کی حفاظت کی توفیق طرح برباد ہے ہمارے اعمال اعمال مقبولہ ہو اللہ کے دربار میں اللہ کے اللہ کے دربار میں شرک قبولیت حاصل کر لے اللہ تعالیٰ ہم کو ریاداری سے بچائے شرف سے بچائے ہدایات سے بچائے گناہوں سے بچائے اگلے حرام سے بچائے اور ہم کو نیک اعمال کی توفیق دے دے جو جو اعمال خواب میں قبول ہو اقول قولی حاضر مستقبل ہے رکھ باخر التہ باہر للہ کے بنا رکھیں